لکل منهم ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی یوم دن اس دن شان کا معنی حالت تو ان میں سے ہر آدمی کی اس دن یہ حالت ہوگی یو بنی جو اسے بے پرواہ کر دے گی یعنی ہر انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اپنی فکر میں لگا ہوگا بات سمجھ میں آ گئی جی وجوه يومئذ وجوہ اب جنتیوں کا حال اب جنتیوں کا حال وجو کا معنی چہر بہت سارے چہرے یوم دن اس دن مسفرہ روشن ہوں گے بہت سے چہرے اس دن روشن نظر آئیں گے واحقہ ہنستے ہوئے مستب شرا جی سب اوکے جی السلام علیکم بھائی سب کے بھائی کے جی اب کے وائس اچھا اب آواز رہی آواز وجوہ مسفرہ تو اس دن بہت سے چہرے خوش ہوں گے روشن مسفرہ کا مطلب روشن تو بہت سارے چہرے اس دن روشن ہوں گے ضاحکتن ہنستے ہوئے ضاحکتن ہنستے ہوئے مستبشرہ اور خوش مستبشرہ کا معنی مانا خوش خوش و خرم ہوں گے وجوہ یوم مسفرہ بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے ان چہروں پر نورانیت ہوگی تو نورانیت کی وجہ سے ان کے چہرے کیا ہوں گے روشن ہوں گے اور وہ ہنستے ہنسنے والے اور خوش ہوں گے یہ کیوں ہوں گے تقوا کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری اس نے اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور جنہوں نے دنیا کے اندر تزکیہ کیا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا تو ایسے لوگوں کے چہرے روشن اور خوش اور ہنستے ہوئے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن یوم اس دن وجوہ بہت سے چہرے علیہ اس پر کا معنی غبار سے ہے تو غبار خاک مٹی پڑی ہوگی تو بہت سے چہروں پر اس دن مٹی پڑی ہوگی جس طرح کوئی انسان سفر میں جاتا ہے تو اس کا چہرہ خاک آلود ہو جاتا ہے یعنی اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان اور توحید کا جو نور ہے یہ اس نور سے خالی ہے اس لیے ان کے چہرے نورانی نہیں ہیں گویا ان کے چہروں پر کیا ہے خاک پڑی ہوئی ہے وجوہ یومئذن علیہا غبرہ بہت سے چہروں پر اس دن خاک پڑی ہوگی ترحقوہا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے والے لوگوں کے وضو کے جو آزا ہے وہ قیامت کے دن چمکدار ہوں گے نورانی ہوں گے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں نورهم یسعا بین ایدیہم و بی ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوا ہوگا آگے بھی نور ہوگا اور ان کے دائیں طرف نور ہوگا رات پر جا رہا ہوگا تو مسلمان تھا تو اس کے دائیں طرف بھی نور ہوگا اس کے آگے بھی نور ہوگا یہ روشن روشنی میں تلسی رات کے اوپر سے گزرے گا جی لیکن دوسرے چہرے جو ہے جو ہوئی اذن اس دن لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر خاک پڑی ہوگی ترہ کو ہا قطار اور قطرہ کہتے ہیں سیاہی کو ترہ کو ہا کے مانا چھڑنا چھڑنا تو ان کی ان پر سیاہی چڑی ہوگی اندھیرے کی سیاہی چھڑی ہوگی جب دیکھنے والے دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ الا الفجرا کہ کہ وہ لوگ کافر بدکار ہوں گے الا یہ لوگ ہم وہی کافر الفجرا بدکار تو وہ جو لوگ ہیں جن کے چہروں پر سیاہی چھڑی ہوئی ہے ان کے چہرے گرد آلود ہیں یہ کون سے لوگ ہیں یہ کافر اور بدکار لوگ ہیں بات سمجھ میں آئی الحمد للہ سورہ آباسا مکمل ہوئی آگے سورت التکویر جی اس کی ترتیب توقیفی کیا ہے ترتیب توقیفی ترتیب توقیفی ہم نے سورہ آبسا کی بڑی تھی ایٹی اور یہ کیا ہے ایٹی ون ٹھیک ہے اور اس کی ترتیب نزولی ہے سیون اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سورج مکہ میں نازل ہوئی ہے مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی شروع شروع میں نازل ہوئی جب نبوت ملی تو نبوت کے شروع شروع ایام میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس کے اندر انتیس آیات ہیں اور ایک رکوع ہے ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہے جو شخص اس دنیا میں قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورہ شمس عزت اور عزت سما ان پرت جو اس کے بعد آ رہی ہے اور عزت سما ان شفقت جو ایک سورت چھوڑ کر آ رہی ہے اجسما ان فطرت کے بعد ایک اور صورت اس کے بعد اجسما ان شفقت تو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھ لے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا جلدی آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو پانچ صورتوں نے سورہ ہود سورہ واقعہ سورہ والمرسلات سورہ میت سالون اور سورہ از شمس کو ورت نے بوڑا بنا دیا تو ان صورتوں میں کیا ذکر ہے دنیا اور آخرت کے ان عذابوں کا ذکر ہے جو امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت پر ہوں گے سمجھ میں آ گئی تو اس صورت میں بھی قیامت کے احوال کا ذکر ہے صورتوں کے نام سورہ ایک تو وہ صورتیں ہیں جو اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہے تو یہ صورتیں پڑھنے عزت شمس قبیرت عزت سما ان پتورت عزت سما ان شفت اور دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان پانچ صورتوں نے بوڑھا کر دیا وہ سورہ ہود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ یتساءلون یا نبا جی اور ادھر شمس والمرسلات بھی ہے اس کے اندر یہ پانچ صورتیں ہیں بات سمجھ میں آئے حدیث کے الفاظ یوں ہے من سر رہو اینظر الى یوم القیام کانہو رأی عین جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سورہ تکویر پڑھے یہ ادھر شمس کو سکے الشمس جب سورج جب سورج کورت کورت کا معنی تاریخ ہو جائے گا تاریخ ہو جائے گا جب سورج تاریخ ہو جائے گا یعنی سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تکویر کورت اس صورت کا نام تکویر تو یہ کورت کا لفظ آیا اس صورت کے اندر اس وجہ سے اس صورت کا نام تکویر تو کورت کا مستر کیا ہے تکویر اور تکویر کا معنی کیا ہوتا ہے لپیٹنا جس طرح چادر ہوتی ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس دن سورج کی روشنی بالکل اس طرح لپیٹ دی جائے گی وہ ازن نجوم قدرت اور جب ستارے تدارت کا معنی ہوتا ہے میلے ہونے کے میلے ہونے کے جب یہ بڑے چمکدار ستارے میلے ہو جائیں گے وہ ادھر جبال سیرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے سیرت چلائے جائیں گے وہ عید الشار اور اشار اشار آشر سے ہے اشر کہتے ہیں دس کو دس ماہ کی اونٹنی کی اونٹنی اور تلت اور تلت کا معنی یہ تعطیل سے ہے بیکار ہو جانا بیکار ہو جانا اور جب گابن اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی بیکار چھوڑ دی جائے گی تو عربوں کے نزدیک اونٹنیا بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا ان کی معیشت اور کبار انہی اونٹنیوں پر منحصر تھا خاص طور پر جب دس ماہ کی اونٹنی جب بچہ جننے کے قریب ہو اس کو کہتے ہیں گا بن اونٹنی گا بھن اونٹنی جب بچہ دس ماہ کی گابن اونٹنی تو بہت بڑی جائیداد سمجھی جاتی تھی عرب کے ہاں اس کی حفاظت کی جاتی تھی تو جب قیامت آئے گی تو اس دن نفسا نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ یہ اونٹنی جیسے قیمتی مال کو بھی پرواہ نہیں کرے گا بات سمجھ میں آ گئی جی آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے ٹھیک ہے جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بات سمجھ آئی ہو جی، السلام علیکم